خلف بن حشام ابو ربیع زہرانی اور ابو کامل جہدری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی انہوں نے ابو عمران جونی سے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے لوگ حکمراں ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا نماز کو اس کے وقت سے ختم کر دیں گے میں نے عرض کی تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا اگر تمہیں ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو پڑھ لینا وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی خلف نے یعنی اس کے وقت سے کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پینسٹھ